دین کے مال کی حفاظت ہو گئی ایسا اللہ پاک نے کیوں کیا یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے یہ پورا نظام چلائے ٹہرائے تیرا سلاد اور مسلمان سلاد ان دونوں کو بھیج کر اللہ پاک نے پورا نظام کیوں چلایا اللہ نے قرآن اس کی کو سورے کا حق بیان کیا ابو ہوا سوال ہے یتیم کے باپ دادا بڑ دادا سبر دادا اس کے اوپر ساتویں پشکر کے جو دادا تھے وہ جو دادی تھی وہ نیک اور سارے اللہ کے تھے تو اللہ پاک کی طرف سے نظام چلا کہ ان کی ساتویں نسل میں لڑکا پوتا پر پوتا سکر پوتا یہ یتیم ساتویں نسل کا بچہ تھا اس کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ پاک نے مسا علی صلاح الصلاب اور علی سلاب و صلاح کو بھیجا کیوں اس لیے کہ ساتویں پشت کے اوپر دادا نیک اور سارے تھے اس کے دادا اور دادی نیک اور سارے تھے تو اللہ پاک نے نیکی کا جو بدلہ آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا لیکن دنیا کی حفاظت کی شکل میں اللہ پاک رکھنا فرما اگر آپ کی دنیا میں دین کے ساتھ اللہ کے حق کے ساتھ حضور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے گا تو اللہ پاک کی طرف سے برکتیں آئے بولو ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے برکتیں آئے اور جو چاہتا ہے اللہ پاک برکتیں عطا فرما اب قرآن بنوایا ہاں منو رونا ارے ایل ارے یہ بستی والے اتحاد کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں اگر ایمان اور تقوی کے ساتھ اللہ کے ڈر کے ساتھ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اگر یہ اپنی زندگی کو گزاریں گے تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان اور زمین کی برکتیں اللہ پاک اگر بھر فرمائیں ہر آدمی دنیا میں چاہتا ہے اللہ پاک ازت یادہ فرما تو عزتیں کیسے ملے گی مال کی بنیاد پر عزتیں ملتی ہے ارے بولا کی بنیاد کے اوپر عزت جب تک یہ کرسی پر ہے لوگ اس کی عزت کریں گے جب کرسی سے ہٹ جائے گا بولو لوگ اس کی عزت کریں گے لیکن پرویر جوانی میں بڑھاپے میں اس کی عزت گئی ہر آدمی دنیا میں چاہتا ہے میری عزت ہو تو یہ عزت عزت کا معیار کیا ہے کون سی بنیاد کے اوپر عزتیں ہوگی اللہ پاک پاک نے قرآن میں نظر فرمایا ولرسوله رسولی عزت اللہ کی طرف سے چلے عزتوں کون ہے وہ تمہاری تو من کا اللہ جس کو چاہیں گے اس کو عزیز اور عزت والا بنائیں گے اور اللہ جس کو چاہیں گے اس کو دلیل بنائیں گے عزت اور اللہ کی طرف سے لیکن اس کے ملنے اور نہ ملنے کی کیا بولتے ہیں کیا بولیا ابھی شاید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہی اللہ وہی ہی وہی رو مری اللہ کے خزانے سے نبیوں کے واسطے سے اللہ پاک مومنین کو کی طرف ہمارے نبی چودہ سو سال پہلے دنیا میں آئے لیکن کتنی عزت ہے صحابہ کرام کی کتنی عزت ہے اور آپ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کا نام صحابہ کے نام پر رکھے اولیاء صاحب کی کتنی عزت ہے خاجا معی الدین چشکی اجمیر رحمت اللہ علیہ خواجہ نظام الدین اور رحمت اللہ علیہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ان کی عزت ہے خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے دسترمان کے اوپر بڑے بڑے لوگ آتے تھے شہزادے آتے تھے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کئی من نمک روزانہ استعمال ہوتا تھا ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ خواجہ کے دسترخوان کے اوپر میں کھانا کھا لوں عزت اللہ کی طرف ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے بیٹوں کے نام ابیا اور صحابہ کے نام پر رکھے دنیا میں مالدار تو فاروق تھا اور سب سے بڑی حکومت والا فرون تھا لیکن بولو آج کسی نے اپنے بیٹوں کا نام فارون اور فرون رکھا ہے آپ کے علاقے میں ہے کسی کا نام فارون ارے بولو کسی کا نام فرون ہے کیوں مان والے تھے حکومت والے تھے لیکن اللہ پاک کی طرف سے عزتیں نہیں ملی عزتیں کس کو ملے گی دیکھو آپ نماز پڑھ کے نکلو گے تو ہر آدمی آپ سے مسافہ کرے گا ہر آدمی یہ کہے گا کہ بھائی کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چھوٹے سے بچوں کو لے کر مائیں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے مسجد کے دروازے پر کیوں یہ نمازی میرے بچے پر پھونک مارے گا میرے بچے کی بیماری کو دور دیں گے ارے بولو ہے کہ نہیں یہ عزتیں کہاں سے آئی اللہ کے حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی سنت جاری رکھ کر چلو گے تو بس میں لوگ آپ کو بٹھائیں گے پوری بس بھری ہوئی ہے لوگ کھڑے ہیں لیکن جیسے ہی آپ سنت کی لباس میں چڑھو گے تو بولو بس کے اور پیسنجر بھائی حاجی صاحب آ چاچا یہاں آ کر بولو کریں گے عزتیں ہیں گاؤں میں اگر کوئی مسئلہ آ گیا تو نمازی کو کہیں گے دیکھو فلاں آدمی نمازی ہے جھوٹ نہیں بولتا روزہ رکھتا ہے یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے آپ اس کے بعد جا کر انصاف کرو تو اس طرح اللہ کی طرف سے نبیوں کے طریقے سے ایمان والوں کو اللہ پر کٹا فرمائیں گے وللہ العزت ولرسوله وللمؤمن تو یہ جو دعوت کی مبارک محنت میں چلے چار مہینے لگائیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے تین زندگیوں میں آئے گا اور جب تین زندگیوں میں آئے گا تو برکتیں رحمتیں عزتیں چین سکون امن و امان ساری دنیا کے انسان چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن و امان قائم ہو سب چاہتے ہیں کہ امن و امان کیسے آئے زیادہ دنیا میں جیل بنانے سے امن پیدا ہوگا زیادہ پولیس اور فورس کے لگانے سے امن و امان پیدا ہوگا نہیں ان لدین امن ایمانهم ایمان ایمان کے ساتھ زندگی گزارے اور اس کے ساتھ شرک نہ ہو ظلم نہ ہو کوئی گناہ کی بات نہ ہو بلکہ ایمانی تقاضے پر اپنی زندگی کو گزاریں گے اللہ پاک کے دو آدے عام لوگ ایسے لوگوں کو اپنا امان ملے گا اور ایسے لوگ دنیا میں ہدایت چاہتا ہوں ہر آدمی چاہتا ہے کہ آپس کی محبتیں باقی رہے بھائی بھائی میں باپ بیٹے میں ماں بیٹی میں انسان بہو میں پڑوسی پڑوسی میں انسان انسان میں بھائی آپس کی محبتیں رہے اس سے محبت ملے گی رحمان اللہ پاک پاک میں بردان ہے ایمان اور عمل صالحہ کی زندگی ہوگی تو اللہ پاک آپس کی محبتیں قائم رکھیں آج محبتیں کیوں نہیں ہے ایمان کا کھانا پورا نہیں کرتے عمل صالحہ نہیں ہے تو پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے بھائی بھائی کا دشمن ہے اگر ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزارے گے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے آپس کی محبت بھائی چار کی ہو ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہماری چین سکون کے ساتھ ہو تو مال سونا چاندی گاڑی کھیت دکان پیسے اس میں چین سکون ہے اس میں ہو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا من من عمل صالحا ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ایمان والے مرد ایمان والے عورتیں ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم تمہاری زندگی خوشگوار بنائیں یہ تمام راحتیں عزتیں چین سکون یہ تمام چیزیں اس دین میں ملے گی محنت کے ساتھ اللہ باغ کی طرف سے ہی آئے گا مبارک محنت میں چلنے والے جو اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں یہ بڑے مبارک بادی کے بافی ہیں مجھے لگتا سر ہم نے بنوایا ہوگی بڑے مبارکبادی کے قابل وہ بنتے ہیں ہمارے نبی کی طرف سے مبارکبادی مل رہی ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جا رہے جو دنیا میں خیر کا ذریعہ بن رہے اللہ کے راستے میں جائیں گے ان کی وجہ سے نمازی کی تعداد بڑھے گی تعلیم کے حقیق کرنے والے بیٹھیں گے لوگ مستورات کی اجتماعی تعلیم شرکت ہوگی ان کی زندگیوں میں پڑھتا آئے گا یہ اپنے بیوی بچوں کو دین کے اعتبار سے کھڑا کریں گے جن کے گھروں میں چھ نمبر کے مظاہرے ہوں گے گھروں میں سادگی کا ماحول آئے گا گھروں میں حضر اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ ہوگی اور اس کے ذریعے سے لوگوں کا نام چندر پاکی چمکیں گے فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوگا قرآن پاک کی تلاوت ہوگی حضر اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوگی وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکیں گے جیسے دنیا والوں کے نزدیک آسمان کے ستارے چمک ہمارے گھر ماربل کے اچھے سے اچھے کلر والے اچھے سے اچھے ڈیزائن اور ایلیویشن والے یہ اللہ اس کے برشوں کے درمیان چمکیں گے اگر ہمارے گھروں میں ہمارے دعوت اور ہمارے نبوت ہے بھائی نماز نوافی کا اہتمام ہے قرآن پاک کی تلاوت ہے صبح شام کی کی پابندی ہے اللہ کا ذکر ہے تعلیم کے حلقے ہیں مائیں اپنے اولادوں کو عید سے باپ اپنے بیٹوں کو گھر میں داخل ہونے کی دعا پانی پینے کی سنت ہے کھانے پینے کی سنت ہے گھر سے نکلنے کی دعا صحابہ کرام کی تاریخ ان کے نام ان کی زندگیاں وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کے تو یہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ہے گھر کے ذریعے سے نہیں ماربل اور گرینائٹ پتھروں کے ذریعے سے ہمارے گھر نہیں چمکیں گے ہمارے گھروں میں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئے گی ہمارے گھر کریں گے یہ کے راستے میں نکلنے والے اپنی اصلاح کی نیت سے نکلے بھائی کیوں نکلے تاکہ ہماری زندگی دینی بن جائے ابھی دینی زندگی بنانے کے لیے کیا کریں گے تو فرماتے ہیں کہ چھ نمبروں کے درمیان محنت کا میدان بنا کر یہ چھ نمبر ہماری اپنی زندگی میں آ جائے پہلا نمبر ایمان آمنت باللہ و وہ و کرتی و وہ ایمان آیا میں اللہ پر فرشتوں پر آسمانی کتابوں پر آخرت کے دین پر نفع اور نقصان اچھائی اور برائی پر قیامت کے دین پر حساب اور کتاب ہونے والا ایمان کے ذریعے سے کیا کہا جاتا ہے ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے آج دلوں کا یقین یہ ہے ملازموں سے ملازمت سے فیکٹری سے مزدوری سے میری اپنی ذات سے میں پڑھتا ہوں حالانکہ پالنے والا بولو کون ہے الحمد للہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار بھائی جو ہاتھی کو پالتا ہے جو شیر کو کھلاتا ہے جو بڑی بڑی مچھلیوں کو بغیر دکان کے بغیر ملازمت کے بغیر فیکٹری کے جو اللہ نے ماں کے پیٹ میں چار مہینے کے بعد روح ڈالی گئی اور نو مہینے کے بعد دنیا میں آئے پانچ مہینے کس نے کھلایا ارے بولو اچھا جنت میں کوئی دکان نہیں کوئی ملازمت نہیں کوئی فیکٹری نہیں ہمیشہ ہمیشہ کون کھلائے گا پالنے والا کون ہے ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے کہ پالنے والے اللہ دوسرا نمبر اس کا دوسرا محمد رسول اللہ صلی کر علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی کھانے میں پینے میں سونے میں اٹھنے میں شادی میں خوشی میں نمی میں سفر میں حضرت میں رات میں جیت میں ہم دنیا میں آزاد نہیں جیسے چاہے تھی زندگی گزار لو جیسے چاہے ایسے کھڑے کھڑے پانی پی لو ہمارے لیے کوئی آئیڈیا اور نمونہ اور جن کے پیچھے ہم چل سکتے ہیں وہ تو ایک ہی ہستی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد فی رسول رسر حضرت تمہارے لیے بہترین نمونہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے پانی پینے میں آزاد نہیں بچے کی شادی کرنے میں آزاد نہیں کپڑے پہننے میں آزاد نہیں تجارت کرنے میں آزاد نہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہے پانی پینے کی سات ایک دن میں دس مرتبہ پانی پیے گا آدمی کے ادا ہوگی دس دن میں سات سو ایک مہینے میں اکیس سو بارہ مہینے کے اندر پچیس ہزار دس سال کے اندر بولو بیس سال کے اندر پانچ لاکھ چالیس سال کے اندر دس لاکھ سندر کو والا دباؤ دے کر پانی پینے سے پیاس تو بجے گی لیکن ہمارے نبی کے طریقے سے پانی پیئیں گے تو اس پانی پینے پر ثواب بھی ملے گا رحمتیں اتریں گی پریشانیاں دور ہوگی ایکسٹ پرابلم مسائل مشکلات یہ تمام دین کی بنیاد کے اوپر ہیں ہمارا پہلا نمبر ایمان دوسرا نمبر نماز ہماری جماعت میں نکل کر اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے ان چھ نمبروں پر محنت کریں ہمارے گھروں میں جانے والے اللہ کے راستے کی تیاری کے لیے کچھ لوگ اپنے گھروں کی طرف جائیں گے اب ان پر بھی یہ محنت ہونی چاہیے کہ ہماری جماعت صحیح ہونی چاہیے نماز اس کے ذریعے سے کیا کہا جاتا ہے ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی نماز والی صفت پر آ جائے جیسے نماز میں اللہ کا حکم کے مطابق نماز پڑھتے ہیں نماز کے باہر کی زندگی کاروبار کی بیوی بچوں کے ساتھ کی کی تجارت باہر آنے جانے کی کسی کے ملاقات کی یہ نماز کے باہر کی زندگی اللہ کے حکم والی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا نمبر علم و ذکر علم کے ذریعے سے کہا جاتا ہے ہماری زندگی میں تحقیقات کا جذبہ آ جاتا جو بھی عمل کرے تحقیق کرے معلوم کر لے میرا شاہ کا حکم کیا ہے میرے نبی کا طریقہ کیا ہے میں تجارت شروع کر دیں ملازمت شروع کر دیں اپنی بچی کی شادی کا رشتہ کرنے جا رہے بچی کی رخصتی کر رہے کپڑے پہنتے ہیں تو جیسے آئے جہاں سے آئے جس کو دیکھا اس کی نقد نہیں کیا کرنا پڑے گا تحقیق کر لے میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے نبی کا طریقہ کیا ہے کپڑے پہننے میں بال کٹوانے میں ناخن کاٹنے میں سر میں تیل ڈالنے میں سرما لگانے میں گھر سے باہر نکلنے میں تجارت کرنے میں شادی کرنے میں ہوا پھر جو کچھ معلوم کیا اس کے مطابق عمل کرنے کا نام اللہ کا علم اور ذکر چودہ نمبر اکرام مسلم اکرام مسلم سے کہا جاتا ہے حق والوں کا حق ادا کرنا اللہ کا بھی حق ہے اللہ کے نبی کا حق ہے پانچواں نمبر ادھر ہے کیا مطلب جو بھی عمل کرے وہ لوگ اس کو راضی کرنے کے لیے سے کریں گے کو ٹھکرانے کے لیے نہیں نماز نبی ابھی پڑھتے لوگ میری تعریف کریں سخاوت کرتے تاکہ لوگ میرے کو ماندار کہیں سخی کہیں جو بھی عمل کرے قرآن کی تلاوت کرے سیدھا رحمی کرے نماز پڑھے قرآن کسی کی مدد کرے اللہ کو راضی کرنے کی نمبر ہماری دعوت ہر آدمی کو اللہ کی طرف بلانا پوری جان پورا مال اللہ کی وسیعت پر مشورے سے لگانا چھ نمبروں کے دائرے میں کر ہر آدمی نکلنے والا اپنی کی نیت نہیں اپنے امیر صاحب کی اطاعت اطاعت اس کی ایک بولو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا آسان ہے جب آدمی حافظ صاحب کی اٹھا بولو یہاں سے ہماری جماعت مدراس جا رہی ہے مدراس تک پہلے چلتے تھے کم سے کم مدراس ٹرین میں چلے گئے اب وہاں سے مسجد سے ایک مسجد سے دوسری مسجد ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پیدل چلنے سے جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے تعلیم پیدل گئے ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ ہم بھی پیدل چلیں اللہ کا بہل محل سے بدل جائے گا جب یہ نمازیں پیدل چلے جہاں جس مسجد میں جاوے اس مسجد کی دعا پڑ جائے مسجد کو لے کر گروزری پڑ جائے ایسے کا مسجد کے داخلے کی دعا صاف پڑے سینے پیر سے داخل ہو جائے پھر سے فارغ ہو کر وضو کر کے تحیت الوضو تحیت المسجد مسجد کا حق جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے تو مسجد کے داخلے کی دو رکعت شکرانے کی پڑیں گے جس کو تحیت المسجد کے جب بھی وضو کر لے دو رکعت پڑھ لے تحیت الوضو وضو کا شکر گزار مشورے کے لیے بیٹھ مشورے میں کیا عمل کریں گے تین چیزوں کا مشورہ ہوگا کیا ہوگا جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اس بستی کا ایک ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے والا کیسے اب اس کے لیے ہوئے بنا دے مدرن ڈیڑھ سو مکان اور بارہ ساتھی تو ساتھی خدمت کے لیے دعا کے لیے کے لیے بہادر دس آدمی دو دو کی پانچ جماعت بنا ڈیڑھ سو مکانے کی دو تیس تیس پانچوں کو تقسیم کر رہے ہر گھر کی ملاقات کریں ایک دن دو دن تین دن آپ اس کو برابر تقسیم کریں اور یہ نیت کریں مشورے کے وقت کے اندر کہ اس گھر سے اس بستی کے اطراف میں جتنے مکانات ہیں ان تمام گھروں سے ایک ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے میں ہر گھر سے ایک آدمی ملازمت کے لیے بیکری کے لیے دکان کے لیے مزدوری کے لیے نکلتا ہے تو گھروں میں راشن آتا ہے اناج آتا ہے تیل آ جاتا ہے مال آتا ہے تو جس سے اسکول کے بچوں کی فیس ادا ہوتی ہے لائٹ کا بل پے ہوتا ہے ایسے گھر گھر سے حاقی اللہ کے راستے میں نکل کر تین سیکھ کر آئے گا تو ہر گھروں میں کیا داخل ہوگا بولو جی۔ ارے بولو جی۔ بھائی روپیہ کمانے کے لیے جائیں گے تو روپیہ آئیں گے اور تین کی محنت کے ساتھ تین لے کر آئیں گے تو ہر گھروں میں تین پہنچے چین سکون راحت تو پہلی مشورے کی بنیاد یہ ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں کیسے نکلے اس کی میں اور آپ محنت کریں کرو گے ان شاء اللہ گھر شا کر ہاں، دو تو گھر جانے والوں بھی کرو گے ہاں جوان میں جانے والے بھی اور گھر جانے والے بھی دوسری دنیا یہ کہ ہمارے ساتھ جو جماعت میں رہے ان کی چوبیس گھنٹے اگر دو چوبیس گھیرے تو اڑتالیس گھنٹے اگر تین دن مسجد میں گھیرے تو ان کے بہتر گھنٹے صحیح گزرے دو دو تین تین کی جوڑیاں بنا دو ایک سکھانے والا ایک سیکھنے والے سوریہ بھاگا یاد ہی سورت صحیح نہیں ہے تو بھائی دونوں سے ہی گرم رکو اور سجدہ صحیح گرم پڑھائی اور واجبات کو سیکھ رہا مصنون دعائیں سیکھ رہا علیہ وسلم کی حرامت صدر ہمارے ساتھیوں کا وقت ضائع نہ جائے اور تیسری بات یہ کہ ہم اس مسجد سے یا اس گاؤں سے جب نکلیں گے ہمارے پاس بھی دعوت کی اور دین کی محنت کا کام کرنا چاہیے مسجد کو آپ بنا سکتے اب مشورہ کرو ہر عمل سے پہلے آزاد ہو مشورہ کرنے سے پہلے مشورے کے آزاد ہو تعریف کرنے سے پہلے تعریف کے آداب کو بتا کر کھانے سے پہلے کھانے کے آزاد کھانے کی سنت ہے سونے سے پہلے سونے کی سنت مسجد میں داخل ہونے سے پہلے مسجد کے آداب سفر کرنے سے پہلے سفر کی سنت تمام سنت ہے ہم اللہ کے راستے میں کیوں نکلے ہیں کسی نے اسی لیے رحمت اللہ علی سے پوچھا آپ لوگوں کو گھر سے بہتر کرتے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تیسرا اٹھا کر چلو چلے کے لیے چار مہینے کے لیے تین دن کے لیے اجتماع کے لیے آپ کا مقصد کیا ہے بہت آسان لفظوں کے اندر مولانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جبھی ماجا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے یہ ہمارا مقصد پرتی بات مشورے ہر گھر سے آدمی اللہ کے راستے میں نکلے ہمارے ساتھ چلنے والوں کا پوری اوقات کی حفاظت ہو جائے مسجد سے ہمارے جانے کے بعد بھی یہاں پر تین چلتا ہے تعریف کے تین جز تاریخ کے کتنے جز چار گھنٹے تعریف ہوگی صبح شام ملا کر اللہ کے راستے میں نکلنے والے چار گھنٹے کی تعریف کریں گے اور اپنے گھروں میں جانے والے اپنی مسجد میں دس منٹ پندرہ منٹ شروع کریں اور آدھا گھنٹہ تک لے جا گھروں میں روزانہ تعلیم کا حل لگے جس میں تمام گھر کے ممبر مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی ہمارا چھ مہینے کا دودھ پیتا بچہ بھی ہماری گھر کی تعلیم میں شریک ہونا چاہیے اسے آواز کا شوق پیدا ہوگا اللہ کی رحمتیں گی گناہوں کا جو ماحول بنا ہے گھروں میں اللہ پاک اس ماحول کو ختم کریں گے اور مدد تاریخ فرمایا کرتے تھے جن سوراخوں سے ہمارے گھروں میں بے دینی آتی ہے نا آتی ہے ان سوراخوں کو گھر کی تعلیم کی برکت سے اللہ پاک بند کر دے گے اللہ کے راستے میں چار گھنٹے کی تعلیم صبح دو ڈھائی تین گھنٹے اور دوپہر میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ ملا جیسا وقت جیسا منت اب تعریف کے درمیان کے اندر کیا عمل کریں گے تو پہلے قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا مظاہرہ کریں گے تمہیں سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن ہمارے نکلنے والے ساتھی اپنے قرآن کو صحیح کر لیں جب قرآن صحیح ہوگا مخالف کے ساتھ پڑھیں گے بھائی ہے کہاں سے نکلے گی آپ کہاں سے نکلے گا اس کا فرق ہے کل بڑے باپ کے ساتھ اس کا مطلب بھی اور کل چھوٹے کاپ کے ساتھ اس کا مطلب کتنا تھوڑا فرق ہو جاتا ہے بکری اور بیکری نیچے اگر ڈبل ہے تو بکری کاروبار اور اگر اوپر زبر ہے تو بکری فرق ہو جائے یہ نکلنے والے زبر زیر کو بھی سیکھے وہ خالد کو بھی سیکھے الفاظ کہاں سے نکلے وہ بھی سیکھے جب تک یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا بسم اللہ نہ سیکھے بسم اللہ صحیح ہوگی تو سورہ فاتحہ سیکھے الحمد ہے کہاں سے نکلے گا یہ سیکھنا پڑے گا تو نماز صحیح ہوگی تو قرآن صحیح ہوگا تو نماز بولو جب نماز صحیح ہوگی تو زندگی اور جب زندگی صحیح ہوگی تو آخرت نماز ہی پڑھے اور نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر کے واپس منہ پہ مار دی جائے ایسی نماز کی کوئی کھیل ہے نماز کو سیکھنا پڑے گا اردو کو سیکھنا پڑے گا قرآن کو سیکھنا پڑے گا رکو اور سجدے کو سیکھنا پڑے گا کہاں رکھے رکو میں سجدے میں ایسی عبادت ہے قرآن کے ہلکے لگا اس کے بعد تعلیم کا عمل بجائے حکایت صحابہ بجائے نماز بجائے تبلیغ بجائے قرآن موجودہ ہماری ٹرسٹی کا علاج یہ الگ الگ باب ہے ہر باپ سے پڑھے عمل کرنے کی نیت سے پڑھے دو دو تین تین مرتبہ ایک ایک حدیث کو پڑھے یاد کرے اور زندگیوں میں اتارے دوسرا تیسرا میں نے آپ کو بتایا تاریخ کے درمیان کے اندر چھ نمبر کا مذاکرہ ہو روزانہ ہر آدمی کھڑا ہو ایک نمبر پہلا ایمان ایمان کے ذریعے سے یہ کہا جاتا ہے ایمان کا مقصد کیا ہے ایمان کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے تاریخ کے حقے میں بیٹھے ایمان کی دعوت دے ایمان کو اپنی زندگی میں اتارے اللہ کی ذات و صفات یقین چیزوں سے اسباب سے دنیا کی حالات سے کچھ نہیں ہوتا کرنے کرنے والی ذات ایک رکھیے آنکھوں سے دیکھتے ہی گرے کہ دکان سے بچتا ہوا نظر آتا ہے لیکن یقین کرتے ہوئے دکان نہیں پالے گی اللہ پالے گی چھ نمبر کے مظاہرے تاریخ روزانہ اللہ کے راستے میں نکل کر پانچ لائن کے گشت کریں کتنے لائن کے کریں گے ارے بولو ایک تو خصوصی ملاقات خصوصی گشت کریں آپ جیسے کسی بستی میں مسجد میں داخل ہوں گے تو کیا کریں گے بولے خصوصی ملاقات خصوصی طبقات تین ہیں دنیا کی لائن کے بڑے دین کی لائن کے بڑے اور دعوت کی لائن کے بڑے دین کی لائن کے بڑے اور ہے کوئی بزرگ ہے ان کی خدمت میں جا کر دعا کی درخواست کریں ہماری جماعت آئی ہے بارہ آدمی ہے دین سیکھنے کے لیے آئے حضرت آپ سے دعا کے لیے حاضر ہوئے ان کی ترقی نہ کرے ان کا وقت ضائع نہ کریں نہ کرے اگر کوئی کوئی کارگزاری سنانی ہے تو ان سے اجازت لے کر پھر کارگزاری سنا کو پڑھنے پڑھانے میں مشہور ہے آپ کی غیر حاضر دنیا کی لائن کے بڑے ہو کوئی وکیل صاحب کوئی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو رسوخ دیا ہے ہماری جماعت ہماری جماعت میں وکیل صاحب ہے ڈاکٹر صاحب اگر آپ تمام ڈاکٹروں کی وکیلوں کی ملاقات کراؤ گے پہلے میں درج کراؤ گے آپ کا رسوخ ہے لوگ آپ کی بات مانتے ہیں آپ کی تھوڑا سا وقت نکال کر محبت کے ساتھ ایک ایک آدمی کو ان کے مرتبے کو باقی رکھتے ہوئے ان سے بات کریں پھر دعوت کی لائن کے پرانے آپ ان سے بات کریں پرانے جو انہوں نے ڈرتے کھا کر محنت کی آپ کو کا زمانہ ہے ارے بولو پہلے لوگوں نے دھرتےوں سے نکالا گاؤں سے نکالا اس لیے قربانیاں آپ ان کو جا کر کہہ رہے کہ ہماری جماعت آئیے آپ نے آپ کی مدد سے پورا محلہ پورا گاؤں مسجد کے کے اطراف اندر کا کا وجود ہوا درست لگا بھی اب ہم یہ آئے آپ ہمارے ساتھ پھر آپ نے سیکھ لیں گے تو لے سے ملاقات دوسرے کے درمیان میں تعلیمی تعلیمی گشت گشت دونوں آدمی جاوے اور پندرہ بیس منٹ دو چار آدمی کی ملاقات کرے ہو سکے وہ مسجد میں لیا پھر دوسری جماعت چلاوے پھر تیسری جماعت چاہے جب تک کہ ہماری تعلیم چلتی رہے گی ہمارا تعلیمی گرس بھی بولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ابو ہوریرا نے مارکیٹ میں جا کر گرس کیا اور لوگوں کو کہا کہ تم یہ کاروبار میں مشغول ہو اور مسجد نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج تقسیم ہو رہی جو بازار والے آئے دیکھا مسجد میں لوگ خوراک کے ہلکے ہیں سیکھنے سکھانے کا ماحول ہے تعلیم کے ہلکے ہیں تو پوچھا وہ ہو جائے گا ارے بھی میرا ترقی ہو رہی لوگ کیا کرتے میرا کیا کہتے مال کرسی ہو رہا ہے مال نہیں ہو رہا فرمایا یہی تو میرا سے میرا شراب اور شراب کی میرا تو کیا ہے تاریخ کے حق ہے تو یہ تاریخی گشت تیسرا خصوصی گشت پہلا خصوصی دوسرا تعلیمی تیسرا عمومی گشت کیا مطلب جماعت میں نکلنے کے بعد روزانہ جماعت گشت کرے گی مہینے میں جیسے ہفتے میں ایک دن ہم گشت کرتے ہیں اپنی مسجد کا اور دوسرا گشت کرتے ہیں پڑوس کی مسجد کا یہ گھر جانے والے مقام پر رہنے والے ہفتے میں کتنے گشت کریں گے دو ذرا نا ارے بولو آپ لوگ کتنے گشت کرو گے گھر جانے والے دو بچے لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے والے پورے ہفتے میں ساتوں دن اور چلے میں چالیس گھر چار مہینے میں ایک سو بیس بس گئے یہ ایک وہ ہے کہ ہمارا تیسرا وہ بھی گشت ہو چوتھا تشکیلی گشت ہو جیسے مسئلہ یہ جماعت اللہ کے راستے میں نکلی ہے اب اس کی تشکیل ہوئی اب یہ دستیری گئے گرامی کریں ہر مسجد کے اندر آپ کے اندر دو دو کی جوڑی بنا کر ایک رحمت دے کر تین تین آدمی گھر کے تمام گھروں کی ملاقات کرے اور ان کی تشکیل کرے ایمان حقیقت یعنی نماز کی علموں کی اقرام مسلم کی حالات کی اور آخر میں جا کر تشکیل ڈائریکٹ جا کر پہلے تشکیل نہ کرے ہمارے حضرت رحمت اللہ نے کہا بھائی تشکیل کا نمبر تو چھٹا ہے اس کے پہلے ذہن بنانے کی بات اور جن کی تشکیل ہوئی ہے ان کو وصولی کرنا ان کو کیا کرنا وصولی کرنا یہ ہمارے پانچوں لائن کے گرست روزانہ گے سیدھے سکھانے کا ماحول ہوگا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں سولہ عملوں کی پابندی اس میں چار عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کے برادری مطلب ایک تو زیادہ سے زیادہ دعوت اللہ اللہ کیا مطلب لوگوں کو کی طرف پر کیسے بلائیں گے گز خصوصی گز تشکیلی گز اصولی گز بیان ہر نماز کے بعد بیان کریں پھر جو شادی مسجد میں آئے گا ان کو لے کر بیٹھے رات کرے ان کو دینی ایمان سمجھا بھی دعوت کی محنت کے فائدے سمجھا ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہم کو یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ ہم کو نماز بھی نہیں آتی تھی ہم نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ پاک نے قومی کرنا پڑھائی اب ہم نماز ہی پڑھتے ہمارے چہرے پر ڈالیا آ گئی کھانے کی پینے کی سونے کی سنت آ گئی میرے گھر میں پڑھتا آ گیا اسلام کی نماز کے پابند ہو گئے اب اس کے فائدے بتائے جیسے دنیا میں کسی چیز کو بیچنا ہوتا ہے تو وہ لوگ میں کیا کرتا ہے فائدہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علی سلطل یہ ہوگا جگہ سے یہ ہوگا سے یہ ہوگا آنکھوں کی حفاظت یہ ہوگا قرآن کی سے یہ ہوگا سیدھا رہنے کے فائدے بدلا دین کے نمے بدلا تو جو بھی ہماری مسجد میں آیا ہے اختلاط اس کے ساتھ ہے ہماری مسجد میں کوئی پیشاب کے لیے وضو کے لیے آیا تو اس کو چھوڑ نہیں دے اس کو بلاوے پیار محبت سے بٹھا رہے جتنا اکرام کر سکتے اکرام کریں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت دعوت میں لگے دوسرا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تعلیم اور تعلق سیکھنے اور سکھانے میں کی جوڑی بنے نماز کو سیکھ لے قرآن پاک کی تلاوت قرآن کو صحیح کرنا رکو اور سجدے کو سیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنا ارے بولو دے اور آپ روزانہ پانی پیتے ہیں لیکن پانی پینے کی سنت ہے معلوم نماز کی کیا چاہیے سنت ہے معلوم چھوٹا کو روزانہ صبح میں دے تو کہتے ہیں پہلے بول لوگ ہوتا ہے آپ پہائی پہ میں ہمارا سورت میں پوچھتا ہوں بتاؤ بھائی پہلے کرتا پہننا سنت ہے کہ پائجامہ ارے کے وضو کرنے کے درمیان میں اس کا اہتمام کرنا اور اس کے تو ہمارا تعلیم اور متادروں کے ذریعے سے اس بات کا شوق ہونا تیسری زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت لگے ذکر و عبادت میں وقت لگے اس میں وقت لگے ہماری نماز بابجی کے ساتھ تقریر اولا کے ساتھ پڑھے پھر کدائے عمری جو نماز ہماری چھوٹی ہوئی ہے اللہ کے راستے میں جا کر ان نمازوں کو ادا کر مثلاً پانچ سال کی نماز چھوڑ گئی مہینے کی شہادت کی اہمیت نہیں اللہ کے راستے میں نکل کر ہی ملے گا ہر نماز کے بعد دعا بہول ہوتی جو آدمی نماز پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی گھٹرک نماز کو پڑھتا ہے نماز شہن کے دروازے کو پھر کیا نمازی نمازی کی دعائیں اللہ قبول فرماتی ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی نمازی جب پانچوں وقت کی نماز پڑھے گا پانچ لائف کے انعام ملیں گے روزی میں برکت ہزارہ بھون سے حفاظت خوش رات پر بجلی کی طرح گزر جائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت داخل ہو گئے اور نام آماد سیدھے ہاتھ میں ملے اب اس نے جب سنا اس نے پابندی کر تو ہمارا تیسرا و عبادت کہتا ہے عمری کہنا ہےشرا کے مغرب کے بعد کی چھ رکعت نفل نماز کا پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاصے میں ہے جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعت رکاج کی پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو بارہ سال کی نقلی عبادت کا ثواب عطا پڑوں آپ اس نے دے کیا کہ میں روزانہ چھ رکعت پڑھوں گا بارہ سال کا ثواب دس دن پڑھے ایک سو بیس سال کا سوا مہینہ پڑے تو تین سو ساٹھ سال کا سوا کتنا بڑا لے اصل کی سنت ہے کہتے ہیں کہ مزہ والے سے دعائیں کرانا چاہتے ہیں ارے وہ سب چاہتے ہیں کہ نہیں کہ بزرگ ہمارے لیے دعا کرے آج آپ یہ اتنا بڑا مجمع کس کے لیے آیا دعا کے لیے کس کے لیے آیا ارے بولو نہیں سب دعا کے لیے آئے کہ نہیں کون کون دعا کے لیے آیا دعا کیوں وہ کہ مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں تو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقرر ہمارے نبی ہے سب سے زیادہ قبول دعا جس کی ہوگی ہمارے نبی کی دعا قبول ہوگی ایک آدمی اثر کی سنتیں پڑھتا ہے غیر موقع ہے لیکن جو آدمی پابندی کے ساتھ اثر کی سنتیں پڑھتا ہے ہمارے نبی کی دعا ہے وہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی دعا ہو سکتی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اب ہمارے نبی کی دعائیں اگر لینی ہے تو ہمیں اثر کی سنتیں پڑھنی پڑے گی نیت ان شاء اللہ آتے پڑے گی پڑے گا کیا ملے گا اب ہمارے نبی کی دعا ہے اے اللہ تو رحم فرما اس بندے پر جو اصل کی چار رکعت سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ کے نبی کی دعا اللہ کی رحمت اس بندے کو ملے گی جو چار رکعت اثر کی سنتیں ادا کرے گی ایک عمل تو ہمارا ذکر و دعا میں زیادہ وقت لگنا چاہیے صبح شام کی تصویرات کی پابند قرآن پاک کی تلاوت تین تصویر تیسرا کرم گرو شریف اور شرم گھر جانے والے بھی پابندی کے ساتھ اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے بھی پابندی کے ساتھ سو مرتبہ صبح تیسرا کرما سو مرتبہ شام سو مرتبہ گرو شریف صبح میں سو مرتبہ شام کو درو شریف سو مرتبہ صبح میں سو مرتبہ شام تو صبح کی تین تصویر سو سو مرتبہ تین سو ہو گئے اور شام کو سو مرتبہ تین تین تصویر تو تین سو ہی گئے پورے دن کے اندر چھ سو مرتبہ چھ تصویر پوری کرو اللہ کے راستے میں نکلنے والے بھی پابندی کے ساتھ قبلے کی طرف متوجہ ہو کر اس معنی کو خیال کرتے ہوئے سبحان اللہ میرا اللہ بے بے تمام عیوب سے بے پاک ہے پاک ہے اللہ پاک اللہ اکبر الحمد للہ سب سے بڑے تمام تعریفیں الہ الا اللہ اللہ کے کوئی معمول نہیں اس معنی کو خیال کرتے ہوئے قبلے کی طرف متوجہ ہو کر شفا اور شام عید کی طرف کی پابندی کرتے اللہ کے راستے میں نکلنے والے بھی اور گھروں کی طرف جانے والے بھی یہ نیت کرو کہ ان شاء اللہ ہم پابندی کے ساتھ تین تین تصویر صبح اور شام پابندی کے ساتھ ان شاء اللہ ہوتے کرو گے پر تو کرے گا ماشاء اللہ سبھی کرے گا کیوں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یا یو اللہ دین عام اور اس کو روپا حادی کر دیا ایمان والوں اللہ کا ذکر کرو کثرت سے اللہ پاک نے کثرت سے نماز کی حادے روزے کی حادے زکات کی حادے ہر زندگی میں ایک مرتبہ ہے لیکن اللہ کا ذکر کی کوئی حد ہے ارے بولو آپ دو مرتبہ پڑھ لو دو سو مرتبہ پڑھ لو چار سو مرتبہ پڑھ لو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت ذکر و عبادت ہے ان ذکروں میں قرآن پاک کی تلاوت اللہ کے راستے میں نکل کر بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت ہے اور گھروں میں بھی یہ جو مجموعہ گھروں کی طرف جا رہا ہے وہ بھی نیت کرو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں جو حافظ ہے قرآن ہے وہ تین بار ہے اور جو میرے حافظ ہے وہ ایک بار ہے جو قرآن سیکھے نہیں ہے وہ نیت کرو قرآن سیکھیں گے سیکھو گے ان شاء اللہ شردو نیت کرتا ہے سیکھیں گے اور جب تک یہ قرآن یاد نہیں ہے یا قرآن سیکھنا آپ شروع کریں گے اس سے پہلے قرآن پاک کا باوضو ہاتھ لگا کر اللہ کے سامنے دعا مانگو اے اللہ میری مقدر کی جو ہدایت اس قرآن پاک میں ہے اللہ وہ ہدایت میرے کو قرآن ہدایت والی کتاب مدل <laughs> ساری دنیا کے انسانوں کو قرآن کے ذریعے سے ہدایت ملے صلی اللہ علیہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں ایک تو کتاب اللہ میری سنت جو کتاب اللہ قرآن کے ذریعے سے اور میری سنتوں کا اتفاق کرے گا اللہ اس کو گمراہی سے بچائے گا کیا مطلب اللہ پاک اس کو ہدایت دے تو اللہ کے راستے میں نکلنے والے بھی قرآن پاک چھ مہینے میں ایک مرتبہ قرآن پاک پورا ہیں قرآن کہا صرف رمضان کے مہینے کے لیے قرآن تو ایک لیکن پورے سال پر قرآن پاک کو میں لپیٹ کر کے رکھنا اور چلو رمضان میں نکالیں گے ایسا گھروں میں جا کر بھی اور اللہ کے راستے میں نکل تو دو بات ایک تو تص کی پابندی دوسرا پاک پاکی دلا تیسرا مصروف دعائیں صبح اٹھنے کی دعا کیا دعا ہے جب آدمی اٹھتا ہے تو کیا دعا پڑتا ہے تو سونے کی دعا اللہ دعا کھانے کی دعا کھانے کے بعد کی دعا کسی کے یہاں دعوت ہے اس کی دعا جانے کی دعا استجا سے نکلنے کی دعا گھر سے باہر نکلے بسم اللہ توکل تو حالت اللہ ارے بولو آتا ہے کہ مشکل ہے ارے بولو بسم اللہ بسم اللہ توکل تو حالت لا اب اتنا ہی پڑھ لو گھر سے باہر نکلے بسم اللہ توکل اللہ اس کے خلاصے میں آتا ہے ایک فرشتہ اس کے گھر میں چوکیداری کرتا ہے اللہ پاک مقرر کرتا ہے چھوٹا سا عمل بسم اللہ توکل اللہ اللہ کے بھروسے پر اپنے گھر کو چھوڑ دیے اللہ کے بھروسے پر اپنی دکان کو چھوڑ دیے کیا پڑھیں گے بسم اللہ توکل یہ سنت ہے گھر سے باہر نکلنا گھر میں داخل ہونا کپڑے پہننے کی دعا کسی بیمار کی عیادت کرنے کے وقت کی دعا یہ تمام دعائیں تو ہمارا تیسرا جو ذکر و عبادت ہے تعلیم و تعلق ہے دعوت اللہ ہے اس میں ان تمام چیزوں کو ذکر بھی یہ تیسرا ایک تو شام کی تصویرات کی پابندی قرآن پاک کی تلاوت مصنون دعائیں اور چوتھا یہ فرمایا کہ روزانہ وقت نکال کر اللہ سے مانگنا کس سے مانگیں گے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کا پرسک مل رہا سراہٹ کا پرست مل رہا اگر تجھے مانگنا ہے ایک اکیلے اللہ ہی سے مانگو <coughs> سے مانگیں گے ارے بولو اس سے مانگو اور اس کی مانگے اللہ پاک نے والا فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں اور اس سے مانگیں گے جو دیوے سب کو ارے بولو اور وہ مانگنے والوں سے خوش ہو جاتا دنیا کے لوگ مانگنے سے بولو آپ رشتے دار کے پاس جا کر کو روپئے دو ارے بولو رشتے دار خوش ہو جائیں گے کوئی دوست کے پاس جا کر تم کو لیکن اللہ پاکی فرما دے مانگنے والوں سے خوش ہو جاتا اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو تو بولو کس سے مانگیں گے تمام انسان تمام جنت اور شروع سے جتنے انسان آج تک پیدا ہوئے اور قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے یہ سب انسان اور جنات اللہ سے مانگتے چلے جا رہے اور جس نے جو مانگا اللہ اس سے جیور دے دے اس کے باوجود بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈالی جاتی ہے اور اس کے کنارے پر پانی کی بوند لگ جاتی ہے سمندر کا پانی اتنا تو کم ہو سکتا ہے خدا پاک کی قسم اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی تو وہ لوگ کس سے مانگنا چاہیے یا کرو یا کرنا اے ایسا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے اور چوتھی بات خدمت میں اپنا وقت لگا اللہ کے راستے میں نکلنے والے دعوت اللہ تعلیم و تعلق سیکھنے سکھانے فکر و عبادت اور حکمت چار چیزیں بالکل نہیں کرنی چار چیزیں بولو ایک تو کا سوال نہیں کریں گے مانگنا ہے تو کس سے مانگیں گے کسی سے نہیں مانگیں گے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگیں زبان کا سوال نہیں کریں گے دل کا سوال بھی نہیں کرے کسی کی ٹوپی دیکھ کر دل میں آ جائے کہ کتنی اچھی ٹوپی ہے میرے کو دے دے تو کتنا اچھا رومال ہے یہ میرے کو دے دے رہے کو بولے زبان کا سوال بھی نہیں اور دل کا بھی سوال زبان سے نہیں بولا لیکن دل دل میں لالچ پیدا ہو پھیلا ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر صبح کا سوال بھی نہ کرے دل کا سوال بھی نہ کرے تو گھر جانے والے صبح کا سوال کرے وہ بھی نہیں کرے وہ بھی دل کا سوال نہیں کرے ہوگا جس کے بعد تو ہو جائے اگر ہمیں مانگنا ہے تو کس سے مانگیں گے جوتے کے چشمے ٹوٹ جاوے وہ بھی اللہ سے مانگو آپ بیئر اللہ سے مانگو اور جنت الفردوس بھی چاہیے تو کس سے مانگو بچوں کا رشتہ کرانا ہے کس سے مانگو دکان کی ضرورت ہے کھیت کی ضرورت ہے بولو کس سے مانگیں گے بیماری کے دور کرانے کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو فرما چار چیزیں بالکل نہیں کریں ایک تو زبان کا سوال نہیں کریں دل کا سوال نہیں کریں تیسری بات فضول خرچی نہیں کریں فضول خرچی کرنے والا کس کا بھائی ہوتا ہے بولو شیطان کا اندر مغل دلی نہ کانو یہ ہمارا شیا ہم زبان کا سوال بھی نہیں کریں گے دل کا سوال بھی نہیں کریں گے فضول خرچی بھی نہیں کریں گے کس کو کہتے ہیں جہاں ضرورت سو روپے کی ہے اور ڈیڑھ سو روپے تم نے لگا کھاؤ یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ سو روپئے میں تمہارا پیٹ بڑھ جائے گا کھانا پورا ہو جائے گا آپ نے بھی منگوائے اور دوسرا آئس کریم بھی منگوائے اور بغیر ضرورت کی چیزیں کام دینا پڑے یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت تو خرچی بھی نہ اور بغیر اجازت کے کسی چیز کو استعمال نہ لو اپنے شادی کی کوئی چیز کو بغیر اجازت کے بولو ابھی تو میرا نمبر کیا دوست ہے اب اس کے جوتے بے احتراب کریں گے اب اس کو جوتے کی ضرورت ہے وہ تلاش کرے گا پریشان ہو جائے گا آپ نے کہا نا اگر آپ کو پہننا ہے آپ اجازت کسی کی چھری استعمال کی تو کس کے لیے صرف اس کاٹنا ہے کیا کوئی ایسی چیز کرے لیکن اس کو غلط طریقے سے اس کا کا بیچارے پریشان نہ کرے تو خرچی بھی نہ کرے اور بغیر اجازت کی کسی چیز کو استعمال بھی نہ کرے یہ ہمارے یہ نبی کی تعلیم ہے اس کو اللہ کے راستے میں نکل کر اصول کی شکل کے اندر کہ چار باتیں زیادہ سے زیادہ کریں چار عملوں میں زیادہ وقت لگا رہے چار باتیں بالکل نہیں کریں گے چار چیزوں میں کم سے کم وقت لگے ہمارا کھانے پینے میں بولو ارے بولو ایک ایک گھنٹہ لگائیں فوجی کی طرح دس بارہ پندرہ منٹ رات بھی کھا لیتے چبا چبا کے کھاتے تو بھی کتنی دیر لگے اور آئی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکل کر ان چار چیزوں میں کم سے کم وقت لگے زیادہ وقت تو عبادت میں دعوت میں سیکھنے سکھانے میں لگیں گے لیکن چونکہ بشری ضرورت کھانا بھی پڑے گا سونا بھی پڑے گا استنجا غسل بھی کرنا پڑے گا دنیا کی ضروری باتیں بھی کرنی پڑے گی تو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان چار چیزوں میں کم سے کم وقت لگے کھانے پینے میں ارے بولو کم وقت لگائے گا سونے میں جب موقع ملا تو سو گئے نہیں ایسا نہ سونے کا وقت طے کر لیں بھائی چھ گھنٹے رات کو سوئیں گے دوپہر میں آدھا پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ کئی گلا کر لیں گے باقی جو وقت ملا کاروبار سے ملازمت سے فیکٹری سے مزدوری سے وہ اپنے آخرت کی تیاری کریں اللہ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا ہے اپنی آخرت کے بنانے کے لیے اس کے لیے پیدا کیا بولو خلق الموت والحیات احسن ہم نے موت اور حیات دنیا کی زندگی اس کے لیے بہتر فرمائی تاکہ آزماوے تم میں سے اچھے امال کر کے پڑھنا یہ دن بھر کی تمام امال ہے اور راتوں میں اللہ کے سامنے دعائیں کرو گے انشاءاللہ شاء اللہ مقامی کی پابندی بھی کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ بھائی کرو گے ان شاء اللہ گے برا ہاتھ اٹھاؤ سو کرو اللہ کے راستے میں جا کر اللہ کے راستے کے عمل کریں گے اور جو گھروں میں جا رہے ہیں وہ جو میں نے بتایا پانچ سو عملوں کی پابندی کریں گے